ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا اور کسی جان کا جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز نہ حق نہ قتل کرنا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارثوں کو طاقت دے رکھی ہے بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کریں بے شک وہ مدد کیا گیا ہے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نہ قتل حرام ہے بغیر حق شرعی کے کسی کو قتل کرنا حرام ہے بخاری اور مسلم میں ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو اس کا قتل تین باتوں میں سے ایک کے سوا حلال نہیں یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا شادی شدہ ہو اور پھر زنا کیا ہو یا دین کو چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ دیا ہو سنن ترمیدی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کے قتل سے زیادہ آسان ہے اگر کوئی شخص ناحق دوسرے کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے تو اس کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے قاتل پر غالب کر دیا ہے اسے قصاص لینے اور دیت لینے اور بالکل معاف کر دینے میں سے ایک کا اختیار ہے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے عموم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت پر استدلال کیا ہے کہ وہ بادشاہ بن جائیں گے اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی آپ ہی تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی مظلومی کے ساتھ شہید کیے گئے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ قاتلان عثمان کو علی رضی اللہ عنہ سے طلب کرتے تھے کہ ان سے قصاص لیں اس لیے کہ یہ بھی اموی تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے علی رضی اللہ عنہ اس میں ذرا ڈھیل کر رہے تھے ادھر علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ معاویر رضی اللہ عنہ سے یہ تھا کہ ملک شام ان کے سپرد کر دیں معاویر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تا وقت یہ کہ آپ قاتلان عثمان نہ دیں میں ملک شام کو آپ کی زیر حکومت نہ کروں گا چنانچہ آپ نے ماہ کل اہل شام کے بیات علی رضی اللہ عنہ سے انکار کر دیا اس جھگڑے نے طول پکڑا اور معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے حکمراں بن گئے معجم تبرانی میں یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنما نے رات کی گفتگو میں ایک دفعہ فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں نہ تو وہ ایسی پوشیدہ ہے نہ ایسی علانیہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس وقت میں نے علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایک سوئی اختیار کر لیں اللہ کی قسم اگر آپ کسی پتھر میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو نکال لیے جائیں گے لیکن انہوں نے میری نہ مانی اب ایک اور سنو اللہ تعالیٰ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ تم پر بادشاہ ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے جو مظلوم مار ڈالا جائے ہم اس کے وارثوں کو غلبہ اور طاقت دیتے ہیں پھر انہیں قتل کے بدلے میں قتل میں حد سے نہ گزرنا چاہیے سنو یہ قریشی تو ہمیں فارس و روم کے طریقوں پر آمدہ کر دیں گے اور سنو تم پر نصارہ اور یہود اور مجوسی کھڑے ہو جائیں گے اس وقت جس نے اس کو تھام لیا جو معروف ہے اس نے نجات پالی اور جس نے چھوڑ دیا اور افسوس کہ تم چھوڑنے والے ہی ہو تو تم مثل ایک زمانے والوں کو ہوں گے کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو گئے اب فرمایا ولی کو قتل کے بدلے میں حد سے نہ گزرنا چاہیے کہ وہ قتل کے ساتھ مسئلہ کر کے کان ناک کاٹے یا قاتل کے سوا اور سے بدلہ لے ولی مقتول شریعت غلبہ اور مقدرت کے لحاظ سے ہر طرح مدد کیا گیا ہے